استغفار کے بیس فائدے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے کہ میں نے اولاد آدم کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے استغفار اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ہلاک کیا میرے عزیز بھائیوں کثرت استغفار میں شیطان ملعون کی ہلاکت ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفار کی کثرت کرو اپنے گھروں میں اپنے دسترخوانوں پر اور اپنے راستوں میں اور اپنی مجلسوں میں کیا معلوم کہ کس وقت مغفرت نازل ہو جائے استغفار کے بے شمار فوائد ہیں مثلا نمبر ایک یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے نمبر دو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمل ہے نمبر تین یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے نمبر چار اس سے جنت ملتی ہے نمبر پانچ یہ دل کی سیاہی کو دور کرتا ہے نمبر چھ اس سے قلبی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے نمبر سات اس سے اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے نمبر آٹھ یہ قبر کا بہترین پڑوسی ہے نمبر نو اس سے ہر طرح کی روحانی اور جسمانی قوت ملتی ہے نمبر دس یہ رزق حلال میں بے پناہ وسعت کا ذریعہ ہے نمبر گیارہ یہ نفس کو غم پریشانی مایوسی شہوت وساوس اور میل کچیل سے پاک کرتا ہے نمبر بارہ یہ صالح اولاد کا ذریعہ ہے نمبر تیرہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے نمبر چودہ اس سے انسان کو دنیا کی بہترین زندگی نصیب ہوتی ہے نمبر پندرہ یہ مقبول اعمال کی حفاظت ہے نمبر سولہ اس سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں نمبر سترہ اس کی برکت سے انسان کو اپنا اصل مقام اور فضیلت نصیب ہوتی ہے نمبر اٹھارہ اس سے مفید بارشیں برستی ہیں نمبر انیس اس سے شرح صدر ہوتا ہے نمبر بیس سب سے اہم فضیلت کہ یہ بندے کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ ٹھیک کرتا ہے استغفر اللہ الذي لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ میرے بھائیو آج کسی وقت کسی مسجد یا خالی جگہ کی طرف نکل جاؤ راستے میں روتے جاؤ اور کہتے جاؤ اے میرے محبوب رب میں معافی مانگنے آ رہا ہوں توبہ کرنے آ رہا ہوں پھر وہاں پہنچ کر اپنے ہر گناہ کی معافی مانگو ایمان کی کمزوری فرائض کی سستی نفاق غیبت حسد بغض بے حیائی سستی غفلت حب دنیا ذلت رسوائی بے شمار گناہ روتے جاؤ معافی مانگتے جاؤ یہاں تک کہ رحمت کا نزول محسوس ہو پھر دل پر جو بیتے کسی کو نہ بتاؤ کبھی نہ بتاؤ ارے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی محنت کرنی ہے گناہوں سے ہلکے ہوں گے تو کچھ کام بنے گا